حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رکو اور سجدہ کرو تو رکو اور سجود مکمل کیا کرو سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پچپن